حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے تھے گھر میں ایک مخنص بھی تھا اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا عبداللہ اگر کل تمہیں طائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تمہیں بنت غیلان بادیہ نامی کو دکھلاؤں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹاپے کی وجہ سے چار سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں اور جب پیٹھ پھیرتی ہے تو آٹھ سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شخص تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ سامنے سے چار سلوٹوں کا مطلب یہ ہے کہ موٹے ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چار سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں اور جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں اور آٹھ سلوٹوں سے پیچھے پھرتی ہے کا مفہوم ہے آگے کی ان چاروں سلوٹوں کے کنارے کیونکہ یہ دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ مل جاتے ہیں اور حدیث میں بسمان کا لفظ ہے حالانکہ عزرو قاعدہ نحف کے سمانیہ ہونا تھا کیونکہ مراد آٹھ اطراف یعنی کرارے ہیں اور اطراف طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ مذکر ہے مگر چونکہ اطراف کا لفظ مذکور نہ تھا اس لیے بسمان بھی کہنا درست ہوا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار آٹھ سو ستاسی